ایک انسانہ ملازہ فرمائیے گا اس کا عنوان ہے کالی زبان جی جہاں اور سائیں کی دو سال سے سلام دعا چل رہی تھی انہوں نے ایک ساتھ بند جینے کی قسمیں کھا رکھی تھی معاش کا اپنے جگہ دونوں برے نہ تھے اور نہ ہی ان کی محبت رواجی اور وقت کی انہوں نے ایک ساتھ رہ کر اور موقع ملنے کے باوجود کوئی ناشاستہ حرکت نہ کی اس رشتے کے بارے ہر روز دونوں گھروں میں گرما گرم بحث اور تکرار چلتی معاملہ سنورنے کی بجائے دن ب دن الجھتا ہی جا رہا تھا سائیں کی ماں جبکہ جیجا کا باپ اس رشتے کے زبردست حامی تھے اطراف میں کڑی منڈا اپنی جگہ بی کا جھگڑا چلتا بطور ہم سایا تعلقات بھی برے جاتے وہ لوگ ایک دوسرے کی عزت اور پاس لحاظ کرتے تھے لین دین بھی تھا اوکے سوکھے وقت میں ایک دوسرے کے کام بھی آتے تھے لیکن رشتہ داری بننے کی راہ میں ظالم سماج بنے ہوئے تھے کہا جاتا تھا کہ سائیں کی زبان کالی ہے اس باپ بیٹے میں بڑی تکرار ہوئی جو ایک دوسرے کو مارنے پر تلے ہوئے تھے سائیں تھک ہار کر سر پکڑ کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا اس کی ماں آ گئی اور بیٹوں کو دلاسا دینے لگی سائیں کے باپ بولا جتنے مرضی دلاسے دے دے لو میں رشتہ یہ رشتہ نہیں کرنے والا سائیں کے منہ سے نکل گیا یا اللہ میرا باپ مر ہی جائے سائیں باپ اندر سے کام گیا لیکن اکثر قائم رکھتے ہوئے کہنے لگا جتنی مرضی بد دعائیں مانگ لو میرا کچھ نہیں بگڑے گا سائی کا باپ ساری رات سو نہ سکا سکا سو نہ اس کے اندر قیامت رہی تو وہ صحیح سلامت اٹھا ہاں البتہ جی کا باپ مر گیا وہ سائی کی ماں کو شریف اور سمجھ رہا تھا لیکن وہ تو چکی رستم نکلی یہ بات ضرور خوش آئند تھی کہ وہ بچ گیا اور یہ بھی پردہ میں رہ گیا کہ جی جا مرحوم کی نہیں لبو کی بیٹی ہے کی کالی زبان نے ایک کا پردہ رکھا جبکہ دوسرے کا پردہ صاحب کر دیا شکریہ جناب